مجھ پر میرے قریبی رفقا پر یہ احسان عظیم فرمایا ہے کہ ہم ایک شہید کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں شہداء کے گھروں میں حاضری ہمارے لیے بے انتہا سعادت کا مقام ہے اور میں کسی شہید کے والد والدہ بہنوں اور بھائیوں سے ملنا ان کی باتیں سننا اور ان سے باتیں کرنا اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتا ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ شہادت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے نہ کوئی چھوٹا مقام ہے اور میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ شہادت کی حقیقت جس کو معلوم ہو جائے اسے اس دنیا میں چین ہی نہیں آتا یہ زندگی کیا ہے یہ دنیا کیا ہے یہاں سوائے دکھوں کے غموں کے پریشانیوں کے دھوکے اور فریب کے اور کیا چیز نظر آتی ہے ہر شخص اتنی محنت سے دنیا کماتا ہے طرح طرح کی ذلتیں برداشت کرتا ہے اور پھر وہ ساری بھری دنیا چھوڑ کے خالی ہاتھ یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے ہر دن جنازے اٹھتے ہیں گھر ویران ہو رہے ہیں قبرستان آباد ہو رہے ہیں اس دنیا میں اگر کوئی خیر ہے تو وہ ایمان ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب جو شخص گزرے ہیں وہ ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے جو اللہ کے بعد سب سے افضل ہیں جن کے پسینے میں سے بھی خوشبو آتی تھی جن کے نور سے یہ ساری دنیا جگمگا اٹھی جن کے نور کے سامنے نورانی فرشتے بھی اپنے آپ کو کم تر سمجھنے پر مجبور ہوئے سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ جنہیں اللہ نے اپنا رسول بنایا اپنا حبیب بنایا اپنا خلیل بنایا اپنا پیارا بنایا اگر وہ نہ ہوتے تو اس کائنات کو پیدا نہ کیا جاتا جن کی راتیں جن کے دن جن کی ایک ایک گھڑی اللہ کی رضا کے لیے اس کی خوشنودی کے لیے گزری جنہوں نے انسانوں کو انسان پننا سکھایا جن کی کامیابی میں کوئی شک شبہ نہیں ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی نبی اتنے اونچے نبی اتنے عالی شان نبی کس چیز کی تمنا کر رہے ہیں احادیث کی روشنی میں ملتا ہے کہ وہ نبی بھی شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے اب اس سے خود اندازہ لگائیے کہ شہادت کیا چیز ہے اللہ کے نبی بھی شہادت کی تمنا کرتے ہیں اور پھر دنیا کے جتنے کامیاب انسان ہیں جب انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا اور جنت کی نعمتوں کے مزے وہ لوٹ رہے ہوں گے وہاں جو ان میں شہدا ہوں گے عزت ہوگی یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے جنت والوں سے پوچھیں گے کہ کون تم میں دنیا میں واپس جانا چاہتا ہے کوئی یہاں آنے کا تصور بھی نہیں لائے گا مگر شہید کھڑے ہو کر کہے گا کہ یا اللہ جنت کی ہر نعمت بہت عالی شان ہے بہت میٹھی ہے بہت لذیذ ہے مگر شہادت کا جو مزہ مجھے اس وقت ملا تھا جب دشمن کی گولی مجھے لگی تھی اور میری روح آپ نے اتنے اعزاز و اکرام کے ساتھ نکالی تھی جو مزہ آپ نے اس وقت مجھے دیا تھا کاش وہ مجھے دوبارہ مل جائے مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجیے تاکہ میں بار بار آپ کے راستے میں شہید ہو سکوں جنت کے دودھ سے بھی زیادہ میٹھی ہے شہادت جنت کے شہد سے بھی زیادہ لذیذ ہے شہادت یہ وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عطا نہیں کرتا یہ وہ عزیز نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہیں دیتا جن کے دلوں میں بزدلی کا مرض ہو جو اللہ تعالیٰ سے دور ہوں جو موت سے ڈرتے ہوں جو بزدل ہوں جو دشمنوں کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراتے ہوں یہ شہادت تو ان متوالے نوجوانوں کو ملتی ہے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ کے عزیز ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا خریدار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں منتخب کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنا فوجی بنا دیتا ہے اپنی آرمی میں شامل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے دین کا تحفظ کرتا ہے ان پیاروں کو اللہ تعالیٰ بطور تحفے کے اور بطور ابتدائی نعمت کے شہادت کی وہ عظیم نعمت عطا فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایمان کے بعد اس جیسی اور کوئی نعمت ہے ہی نہیں اتنی عزیز نعمت اتنی عظیم نعمت میرے پیارے بھائی نعیم شہید رحمت اللہ علیہ کو نصیب ہوئی وہ نوجوان جس کی عمر چوبیس سال تھی ممکن ہے کہ دنیا والے نعیم شہید کی والدہ سے کہتے ہوں کہ اس عمر میں تو بیٹے کے سر پہ صحرا باندھا جاتا ہے اس عمر میں تو بیٹے کی بارات روانہ کی جاتی ہے آپ نے کیا غلطی کی ہے کہ اپنے بیٹے کو وہاں بھیج دیا جہاں سے اس کی لاش بھی واپس نہ آ سکی یہ ایسی غلط بات ہوگی میں تو نعیم شہید کی والدہ کو وہی کہتا ہوں جو ایک شہید کی والدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے اگر وہ جنت میں ہے تو میں خوشیاں مناؤں گی اگر ناؤز باللہ کسی اور جگہ ہے میں رووں گی اور پریشانی کا اظہار کروں گی فرمایا اے شہید کی ماں تو کیا کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے کئی جنتیں پیدا کی ہیں ان جنتوں میں سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہے اور تیرا بیٹا اسی جنت میں ہے شہید کی والدہ کو لاکھوں بار مبارک ہو آپ نے دنیا میں اپنے بیٹے کا سہرا نہیں باندھا اسے دولہا بنتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن میں قرآن مجید پر قرآن مجید میں غور کر کے اور اللہ پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں آپ کا بیٹا دولہا بن چکا ہے اللہ نے اسے حوریں عطا فرما دی ہیں آپ کی بہویں دنیا کی کوئی عورت نہیں جنت کی وہ پاکیزہ حورے بنی ہے جن کی پاکیزگی کی شہادت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار عطا فرماتا کہتے ہیں کہ ابھی شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ نہیں گرا ہوتا کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ابھی شہید کی روح نکلی نہیں ہوتی کہ جنت میں اس کی عورے بےتاب ہو کر آسمان اول پر آ جاتی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں کہ یا اللہ اس کو آگے بڑھا اس کو ثابت قدم رکھ لے نئی شہید کی والدہ مبارک ہو آپ کے بیٹے کے لیے تو ہوروں نے دعائیں کی ہیں نعیم کی بہنوں کو مبارک ہو کہ آپ کے بھائیوں کے لیے آپ کے بھائی کے لیے فرشتے اور حوریں آسمان اول پر آئی ہیں الحمدللہ کہتے ہیں کہ جب شہید تڑپ رہا ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے درد ہو رہا ہے وہ تو عشق اور مزے کے اندر جھوم رہا ہوتا ہے اسے تو اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر مزہ اس پر قربان کیا جا سکتا ہے اسے تو ایک نئی زندگی مل رہی ہوتی ہے ایسی زندگی جس پر قرآن مجید نے مہر لگا دی اور دنیا والوں کو بتا دیا شہید کو مردہ مت سمجھنا ولا فی سبیل اللہ اموات جو اللہ کے رستے میں کٹ جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے انہیں مردہ مت کہنا کوئی سوچے کہ اچھا مردہ کہیں گے تو نہیں لیکن دماغ کے اندر سوچ لیں گے کہ مردہ ضرور ہوگا اللہ نے دماغوں پہ سنسر لگا دیا اور فرمایا ولا الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ان لوگوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو جو میرے رستے میں کٹ آئے ہیں میرے رستے میں آ گئے اللہ تعالی نے شہید کے لیے سارے نئے نئے قوانین بنا دیے دنیا میں جب کوئی مرتا ہے کوئی بڑے سے بڑا آدمی سارے کہتے ہیں مر گیا مگر جب شہید دنیا سے جاتا ہے اللہ نے کہا اسے مردہ مت کہو دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی مرتا ہے کہتے ہیں اسے غسل دو پاک کرو شہید کے بارے میں کہہ دیا خبردار اسے غسل نہ دینا اس نے تو اپنے خون میں غسل کر کے پاکی حاصل کر لی ہے اس کے خون سے تو جنت مہکتی ہے اس کے خون کے قطروں کو قیامت کے دن اللہ فخر سے دیکھے گا اور فخر سے پیش کرے گا کہا جاتا ہے جو دنیا میں مر جائے اس کے کپڑے اتار لو کوئی کینچی سے کاٹ کے اتارتا ہے کوئی گھسیٹ گھسیٹ کے نکالتا ہے اللہ نے کہا میرے پیارے شہید کے کپڑے نہ اتارنا یہ انہی کپڑوں اور انہی خون کے ساتھ قیامت کے دن میرے دربار میں حاضر ہوگا سارے لوگ جب مر جاتے ہیں بخشش کے لیے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے شہید جب دنیا سے جاتا ہے تین امام فرماتے ہیں کہ جنازہ کیوں پڑھتے ہو مردو تم مردے ہو وہ تو زندہ ہے مردوں کو جائز نہیں کہ زندہ کا جنازہ پڑھے حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جنازہ پڑھ لو اس کی برکت سے تمہاری بخشش ہو جائے گی جو آدمی بھی قبر میں جاتا ہے تھوڑی دیر بعد فرشتے پہنچ جاتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اللہ نے فرشتوں سے کہا میرے شہید سے کچھ مت پوچھنا اسے آرام سے اس کی قبر میں چھوڑ دینا اس لیے کہ یہ تو اپنے خون سے گواہی دے چکا ہے کہ میرا رب اللہ ہے ہر آدمی کو قبر میں جانے کے بعد خطرہ ہوتا ہے کہ قبر کھلے گی یا قبر تنگ ہوگی شہید کے بارے میں بتایا گیا اس کی روح کو فور لے جا کے جنت دکھائی جاتی ہے جنت کے آس پڑوس میں اسے اونچے محلات میں رکھا جاتا ہے حوروں کے ساتھ رکھا جاتا ہے قیامت سے پہلے جنت کے مزے جنت کے کھانے اسے کھلائے جاتے ہیں ایک دریا بہا دیا ہے جس میں شہید کھیلتا ہے کودتا ہے اس دریا میں مچھلیاں بناتی ہیں جن کا گوشت وہ کھاتا ہے اور ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے خوبصورت جنگل اور باغات بنا دیے ہیں اور ان میں ایسے جانور رکھے ہیں جن کا گوشت پکا پکا کے شہید کو کھلایا جاتا ہے مرنے والے یہاں سے چلے جاتے ہیں شہید کو تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مدینہ منورہ کی حاضری کراتا ہے حضرت حمزہ کے پاس جو سید الشہداء ہیں روایات میں آتا ہے کہ ایک خاتون تھی ان کا بیٹا شہید ہو گیا شہادت کے کچھ دن بعد دیکھا کہ بیٹا گھر میں داخل ہو رہا ہے کھڑی ہو گئی کہ بیٹا تو تو شہید ہو گیا تھا کہا امی جی آج حضرت عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہوا تو ہم شہیدوں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ ہمیں اجازت دیجیے ہم جا کے اس کے جنازے میں شریک ہوں گے بس میں جنازے میں شرکت کے لیے آیا تھا سوچا آپ کی زیارت بھی کرتا چلو یہ کرامات یہ اعزازات اللہ نے شہید کو دیے ہیں قیامت کے دن لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے ففز یا منفی سماواتی و منفی عرض سب کاپ رہے ہوں گے گھبرا رہے ہوں گے فسائے کا منفی سماواتی و منفی عرض سارے بے ہوش پڑے ہوں گے مگر شہید اپنا اسلحہ اپنے کندھے کے اوپر رکھ کے اللہ کے عرش کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہوں گے اس دن کی بے ہوشی بھی ان پہ اثر نہیں کرے گی قیامت کے دن لوگوں کو کھڑا کر کے ان کا حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا ان سے پوچھا جا رہا ہوگا بتاؤ دنیا میں کیا کیا تھا جوانی کیسے گزاری تھی کیا کیا گناہ کیے تھے ہر گناہ کی غلازت چہرے سے ٹپک رہی ہوگی ہر گندے گناہ کی شکل گندی بنا کے اس دن وہاں پیش کی جائے گی سود خور بے حیا ان کے چہروں کے اوپر ان کے ان کے چہروں کے اوپر ان کے گناہوں کے آثار لٹک رہے ہوں گے مگر شہید اطمینان سے میدان حشر کے ایک خاص کونے میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوگا کہ حساب و کتاب کیسا ہوتا ہے اللہ شہید سے کہیں گے باقی لوگوں کو تو میں پوچھ رہا ہوں کہ انہیں جنت میں بھیجوں یا نہ تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اپنے ساتھ کون سے ستر آدمیوں کو لے جانا چاہتے ہو شہید جن ستر آدمیوں کو منتخب کر لیں گے اللہ تعالیٰ انہیں بھی شہید کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیں جنت کے دروازے مخصوص ہیں یہ روزے داروں کے لیے یہ نمازیوں کے لیے مگر اعلان ہو رہا ہوگا شہیدوں تمہارے لیے سارے دروازے کھلے ہیں جس دروازے سے داخل ہونا چاہو تم ہو جاؤ اس لیے کہ تمہاری قربانی کی وجہ سے نماز محفوظ تھی روزہ محفوظ تھا حج محفوظ تھا مائیں بہنیں محفوظ تھی مساجد محفوظ تھی تم پورے دین کے محافظ تھے جنت کے سارے دروازے تمہارے لیے آج کھول دیے گئے اتنی عزیز موت اتنی عظیم موت جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمنا فرمائیں جس کی جنت میں جا کر بھی مٹھاس کم نہیں ہوگی جس پر اللہ کی اتنی رحمتیں مرنا تو سب نے وہاں ہمارے نور نورنگا میں ایک خاتون کے دو بیٹے شہید ہو گئے ایک افغانستان میں ایک کشمیر میں میں مبارکباد دینے گیا میں نے کہا اماں لوگ کہتے ہوں گے تیرا گھر ویران ہو گیا کہنے لگی آج تو آباد ہوا ہے میرا گھر دونوں کی ماں بن گئی ہوں دونوں کی ماں بن گئی ایک عورت نے اسے تانا دیا مروا دیے نا تو نے دونوں بیٹے اگلے دن اس عورت کے دونوں بیٹے ایکسیڈنٹ کے اندر مر گئے اور ان کی لاشیں گھر میں پڑی ہوئی تھی موت تو آنی تھی ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے بھی آ گئی اور بیٹوں کے جنازے اٹھانے پڑے مگر شہیدوں کی ماں کو تو لاکھوں بار مبارک ہو ان کے بیٹوں نے موت نہیں اللہ کی محبت کا مزہ چکھا وہ تو بچ گئے وہ تو محفوظ ہو گئے وہ تو قیمتی بن گئے ان کے اعمال کو اللہ نے قیامت تک جاری کر دیا بڑے بڑے علماء بڑے بڑے بزرگ شہداء کو دیکھتے ہیں تو حسرت سے دیکھتے رہ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جس نے حدیث شریف میں آتا ہے مات ابن آدم ان قطع جو آدمی مر جاتا ہے اس کے اعمال بند جو لے گیا ساتھ لے گیا جو نہ لے جا نہ لے جا سکا وہ نہیں جائے گا ساتھ لیکن جس نے دنیا میں صدقہ جاریہ کیا مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا کسی نے مدرسہ بنایا کسی نے مسجد بنائی کسی نے علم پڑھایا کسی نے کنواں کھدوایا کسی نے غریبوں کو روٹی کا بندوبست کر کے مر گیا جب تک یہ نیکیاں چلتی رہیں گی اجر ملتا رہے گا لیکن جب مسجد بند ہو جائے گی خدا نخواستہ مدرسہ بند ہو جائے گا اجر بھی بند ہو جائے گا صرف ایک مجاہد ایسا ہے جس نے ایک رات جہاد میں گزار لی قیامت تک اللہ اسے روزانہ دنیا میں جتنی نیکیاں ہوتی ہیں ان سب کا اجر پہنچاتا رہتا ہے یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر ہر سال تیس لاکھ حاجی حج کرتے ہیں یا جتنے بھی حاجی حج کرتے ہیں اس ہر حاجی کو ایک حج کا اجر ملتا ہے اور شہید اور مجاہد کو ہر سال تیس لاکھ حاجیوں کے اجر کا تیس لاکھ حاجیوں کے ثواب اور ان کا اجر ملتا ہے اس لیے کہ اگر مجاہد نہ ہو تو پھر آسانی سے حج بھی نہیں ہو سکتا کتنا عزیز عمل ہے کتنا مبارک عمل ہے کاش میری ماؤں کو سمجھ میں آ جائے کاش میری بہنوں کو سمجھ میں آ جائے زندگی بھی مشکل ہے اور مرنا بھی بے انتہا مشکل ہے مرتے وقت ایک آدمی کو اتنی تکلیف ہوتی ہے روایات میں آتا ہے جیسے مل مل کا کپڑا کسی کانٹے والی شاخ پہ ڈال کے گھسیٹا جائے اس کی دھجیاں بکھرتی ہیں اسی طرح موت کے وقت ایک شخص کو تکلیف ہوتی ہے موت اتنی کڑوی ہے کہتے ہیں تین سو تلواریں کٹھی ماری جائیں ان کا درد کم ہوتا ہے موت کا درد زیادہ ہوتا ہے روایات میں آتا ہے حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے کہا فلاں قبر پہ جائیے مردے سے جا کے کہیے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا وہ اس قبر پہ گئے ایک مردے سے کہا کھڑا ہو جا وہ کھڑا ہو گیا اس کی داڑھی سفید تھی اسے پوچھا کہ موت کی تکلیف کیسے ہوتی ہے اس نے کہا مجھے مرے ہوئے کئی ہزار سال ہو گئے ہیں ابھی تک اس تکلیف کا درد اپنے گلے میں محسوس کرتا ہوں کہا تمہاری داڑھی کیسے سفید ہو گئی جبکہ اس زمانے میں بال سفید نہیں ہوتے تھے کہا جب تم نے کھڑا کیا مجھے تو میں نے سمجھا قیامت آ گئی ہے تو اللہ کے سامنے حساب دینے کے ڈر سے میری کالی داڑھی سفید ہو گئی اور شہید اسے تو موت کی مٹھاس نہیں بھولتی اسے تو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو وہ جھومتا ہوا جھومتا ہوا خوش خوش آگے بڑھے گا کتنی خوش نصیبی ہے کتنی بڑی سعادت ہے آج ہم نے جہاد کو گھروں سے دھکے دے کے نکال دیا آج مسلمان جہاد سے غافل ہو گیا آج ہر گھر میں سے شہید پیدا نہیں ہوتے اس کا نقصان کیا ہوا آج دنیا میں سب سے سستا مسلمان کا خون ہو گیا دریا رنگین کیے جاتے ہیں میری ماؤں بہنوں ہم مسلمانوں کو ذبح کر کر ماؤں بہنوں کی عصمت تار تار ہو گئی کشمیر میں حاملہ عورتوں کو مار کے ان کے پیٹ چاک کر کے ان کے بچوں کو نکال کر بھی ذبح کیا گیا یہی وہ چیخو پکار تھی جسے سن کے نعیم شہید پہ دیوانہ ہوا اور دوڑتا ہوا جا کے اس نے جنت کو گلے لگا لیا کاش مسلمانوں کی دوسری مائیں بہنیں بھی ایسے ہی نوجوان تیار کریں تو پھر کیا مزہ ہوگا کتنی بڑی سعادت ہوگی اور کتنا بڑا انعام نصیب ہوگا ہماری ماضی کو دیکھیے صحابہ کرام کی عورتیں اپنے بچوں کو بچپن سے جہاد کے لیے تیار کرتی تھیں انہیں ٹریننگ دیتی تھی انہیں تربیت کرتی تھیں انہیں مجاہدین کے قصے سناتی تھیں انہیں اپنے خامدوں کو تیار کرتی تھیں اپنے والدین کو تیار کرتی تھی گھر میں ہم کہتے ہیں کہ عورت عورت پر جہاد فرض نہیں ہے لیکن حقیقت یہ کہ عورت کے تعاون کے بغیر یہ فریضہ ادا کیا ہی نہیں جا سکتا ایسی ایسی عورتوں کے قصے ہیں ماضی میں اگر میں آپ کو سنانے بیٹھوں تو رات ہو جائے گی وہ عظیم مائیں اس دور میں گزری تھیں ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے ایک عالم کی تقریر سنی جنت کی حوروں کا قصہ سنا کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے اسے بھی جنت کی ایک حور دلا دو تاکہ میں حور کی ساتھ بن جاؤں پھر اپنے بیٹے کو گلے لگایا کہا بیٹا رب تارا نے تجھے بلایا ہے اپنے عظیم راستے میں بلایا ہے عظمت والے راستے پہ بلایا ہے میرے بیٹے پیٹھ کے اوپر زخم نہ کھانا سینے پہ زخم کھانا اس لیے کہ تو نے پیٹھ پہ زخم کھایا تو لوگ مجھے کہیں گے کہ میں نے تجھے صحیح دودھ نہیں پلایا تھا میں نے تجھے اللہ کا دیوانہ نہیں بنایا تھا میں نے تجھے رسول اللہ کا عاشق نہیں بنایا تھا بیٹے کو جا کے روانہ کیا قرآن کے قاری جا رہے تھے پھر اپنے گھر سے بھاگ کے دس ہزار دینار لائی کہا یہ میں اپنی حور کے لیے بطور مہر کے بھیج رہی ہوں یہ پیسہ مجاہدین میں بانٹ دو تین دن بعد وہ عورت خواب میں دیکھتی ہے بیٹا اپنے ساتھ ساتھ جنتی حور کو لا کے کہتا ہے اما میں نے تجھے رسوا نہیں کیا تیرے دودھ کو شرمندہ نہیں ہونے دیا دیکھ آج میرے اللہ نے حور سے میرا نکاح کر دیا ہے تیری بہو تجھ سے ملنے آئی ہے وہ خواب سے جاگ کے بیٹھی اور باہر مجاہدین کا نمائندہ آ گیا یہ ملنے گئی نمائندے نے کہا خبر لایا ہوں اما تیرے لیے کہا اگر میرا بیٹا شہید ہوا ہے پھر تو مجھے مبارکباد دینا اگر شہید نہیں ہوا تو مجھ سے تعزیت کرنا اس لیے کہ وہ ماں ہی کیا جس نے اپنا بیٹا اسلام کے لیے نہ کیا ہو وہ کیسی ماں ہے جس نے اللہ کا نام لیا پھر اپنے لگتے جگر اللہ کے لیے قربان نہیں کیے وہ کیسی ماں ہے جو خود کو مسلمان کہتی ہے اور اسلام کی عظمت کے لیے اپنے بیٹے تیار کر کے نہیں بھیجتی وہ کیسی ماں ہے جو بچپن سے اپنے بیٹے کو انگریزوں کا غلام بناتی ہے وہ کیسی ماں ہے جو اپنے بیٹے کو دنیا کمانے کی مشین سمجھ کے اس غریب دنیا میں مبتلا کر دیتی ہے وہ کیسی ظالم ماں ہے جو اپنے بیٹے کو بے نمازی رکھتی ہے وہ کیسی ظالم ماں ہے جو اپنے بیٹے کو جہنم کے راستے پہ چلاتی ہے جس کا بیٹا گناہ کرتا ہے وہ اسے گناہ سے نہیں روکتی وہ کیسی ماں ہے جس کا بیٹا بز دل ہو وہ کیسی ماں ہے جس کا بیٹا اللہ کے لیے جان نہ دے سکتا ہو وہ کیسی ماں ہے جس کا بیٹا مسجد افسا کے تحفظ کے لیے میدان میں نہ نکلتا ہو وہ کیسی ماں ہے جس کا بیٹا بابری مسجد کی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھ میں بندوق لے کے نہ جا سکتا ہو وہ کیسی ماں ہے جس کا بیٹا اللہ سے نہیں انگریز سے محبت کرتا ہو وہ کیسی ماں ہے جس کا بیٹا قرآن کی بجائے انڈین عورتوں کے گانے سنتا ہو ماں تو وہ ہے جو اپنے بیٹے کو رب کا عاشق بناتی ہے اللہ کے راستے کا مجاہد بناتی ہے اس نے کہا اماں مبارک بات دینے آیا ہوں تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے شیخ ابو قدامہ نے ایک عورت کا ایسا دردناک واقعہ لکھا ہے کہتے ہیں کہ ایک عورت نے جب قرآن کی جہاد کی آیات سنی اپنے خامند کے پاس آ کے بیٹھ گئی کہ دیکھ اللہ بلا رہا ہے اللہ بلا رہا ہے میرا گھر سونا سونا لگ رہا ہے کہ یہاں اللہ کی بلاوے پہ کوئی جانے والا نہیں ہے میرے خامن تو چلا جا میں تیرے بغیر دنیا میں صبر سے رہ لوں گی لیکن اللہ کے سامنے تو شرمندہ نہیں ہوں گے ایک دن میں نے اور تو نے جدا تو ہونا ہے کیوں نہ ہم اللہ کے راستے میں جدا ہو خامن تلوار لے کے نکلا چند دن بعد خبر آئی شہید ہو گیا سیدے میں جا کے کہنے لگی یا اللہ تو نے اس گار پہ بڑا فضل کیا کہ اسے شہید کی بیوی بنا دی چند دن بعد مجاہدین نے دوبارہ اعلان کیا جہاد کی آواز لگی بڑے بیٹے کو بلا کے وہی درد دیا بیٹا تجھے میں نے ایک مسلمان ماں بن کے دودھ پلایا ہے تو کیوں اپنے گھر بیٹھا ہے بیٹا بھی دیوانوں کی طرح نکلا وہ بھی جا کے شہید ہو گیا کہتے ہیں اس کا چھوٹا بیٹا عجیب تھا بہت عجیب تھا سارا دن روزہ رکھتا تھا رات کو تہجد پڑتا تھا اس نے ایک بکسے کے اندر ایک کالے رنگ کا کرتا رکھا ہوا تھا جو ٹاٹ کا بنا تھا جب رات کو سارے سو جاتے وہ چودہ پندرہ سال کا بچہ وہ ٹاٹ کا کرتا پہن کے اپنے ہاتھوں میں زنجیر لے لیتا اور اللہ سے کہتا کہ یا اللہ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ شہید ہو سکے یا اللہ مجھے شہید کرنا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور انہیں درندے کھا جائیں تاکہ قیامت کے دن میں کہہ سکوں یا اللہ تو نے مجھے قرآن سکھایا تھا اس کا بدلہ میں یہ دے سکا کہ آج میرے جانوروں کے پیٹ سے میرا حشر ہو رہا ہے اور میرا جسم بھی سلامت نہیں رہا تیسری جنگ کا اعلان ہوا اس نے اس بیٹے کو بھی بھیج دیا وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اور میدان جنگ میں اس کی لاش کچل دی گئی پرندوں نے اسے کھا لیا پرندوں نے اسے کھا لیا کہتے ہیں کہ جب اس کی لاش کچلی گئی تو امیر نے کہا اس کو دفن کر دو دفن کرنے کے لیے رکھتے تھے تو زمین سے واپس باہر آ جاتا تھا تین دن تک مجاہدین وہاں روتے رہے کہ یا اللہ پتہ نہیں گناہ گار ہے کیسا ہے کیا معاملہ تیسرے دن وہ امیر مجاہدین کے امیر سجدے میں رو رہے تھے کہ یا اللہ اس بچے کو تو ہم نے عجیب انداز سے تیرے راستے میں لڑتے ہوئے دیکھا تھا وہ تو ایک ایک دن میں پورا قرآن ختم کیا کرتا تھا یا اللہ زمین اسے قبول کیوں نہیں کر رہی کہتے ہیں کہ غیب سے آواز آئی کہ تم جاؤ میرے ولی کو ایسے ہی چھوڑ دو کہتے ہیں گھر آ کے اس کی اما کو اطلاع دی کہ تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے کہا زمین نے اسے قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا کہا نہیں کیا تھا کہا تب سچا شہید ہے اس لیے کہ ہر رات کو بارہ بجے کے بعد وہ یہی دعا کیا کرتا تھا کہ اس کے جسم کو درندے پرندے کھا جائے مٹی کے قبر کے کیڑے نے بھی کھانا ہے مگر اللہ کے رستے میں جس کے جسم کو کھایا گیا اس کی شان ہی کچھ اور اگلے سال جہاد کا اعلان ہو گیا کتنی خوش نصیب عورت ہے خامن شہید دونوں بیٹے شہید گھر میں دو چھوٹی بچیاں ہیں گھر میں اور کوئی نہیں ہے سجدے میں پڑی رو رہی ہے کہ یا اللہ تیرے قرآن میں جہاد کا حکم تیرے نبی خود میدانوں میں نکلے میں بد نصیب نہیں جا سکتی گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جسے میں بھیج سکوں بلاخر اپنے سر میں سے بالوں کی ایک چوٹی کاٹ کے لفافے میں بند کی امیر المجاہدین کے نام خط لکھا امیر صاحب ایک مظلوم عورت ہوں جو میدان جہاد میں نہیں جا سکتی اس سال میرے گھر میں کوئی مرد نہیں بچا میرے ان بالوں کو اپنے گھوڑے کی لگام میں شامل کر کے میدان میں چلے جانا اللہ سے کہوں گی کہ یا اللہ اس جنگ کے اندر بھی میں کسی نہ کسی طرح شریک ہو گئی تھی کیسی عظیم عورتیں تھیں جب ہماری عورتیں ایسی تھیں دنیا پر ہم حکومت کیا کرتے تھے دنیا میں اسلام اونچا تھا جب ہماری عورتیں بزدل ہو گئیں آپس کے لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ہو گئی ساس بہو کی جنگوں میں سست ہو گئیں اور بزدل ہو گئیں اپنے بچوں کو تین سکھانا چھوڑ دیا آج مسلمان زلیل ہو گئے رسوا ہو گئے اماں جب تو اپنی گود میں بیٹھ کے بچوں کو خالد و ذرار کے قصے سناتی تھی اس وقت تیرے بچے کی شان ہی کچھ اور تھی کوئی مسجد اقسا کا فاتح بنتا تھا تو کوئی کسی اور میدان کو جا کے فتح کرتا تھا اما آج جب تو گود میں بیٹھ کر کرکٹ کی کمنٹری سنتی ہے اور تیرے گھر میں گانے بجتے ہیں تیری گود سے وہ بزدل بچے پیدا ہوتے ہیں جو اسلام کی خدمت تو نہیں کر سکتے مسلمانوں پر گولی کسی نہ کسی دن چلا دیتے ہیں آج ہندوستان کے اندر مسلمان کئی مسلمان کافروں کے مندروں کے باہر بندوقیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اندر بتوں کو کچھ نہ ہو جائے آج تیرے بیٹے ایسے پیدا ہوتے کل تک ہم ماضی کی ماؤں کے قصے پڑھتے تھے آج نعیم شہید رحمت اللہ علیہ کی والدہ کو دیکھ کر ہمارے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے کہ میری ماں پھر میدان میں آ گئی ہے الحمد للہ میری ماں پھر زندہ ہو گئی ہے میری ماں پھر ایمان والی بن گئی ہے اللہ کرے یہ جذبہ سب کو نصیب ہو جائے میں ان کی والدہ کو ان کی بہنوں کو ان کے بھائیوں کو ان کے تمام رشتہ داروں کو اور اس علاقے کے تمام مسلمانوں کو مبارک دیتا ہوں اللہ نے آپ کو بہت سعادت بخشی ہے کہ آپ کی اس بستی میں سے اس عظیم نوجوان کو قبول کیا ہے جس کا تذکرہ کروں تو زبان ساتھ نہیں دیتی دل رونے لگتا ہے جب ہم نے جیش محمد کا یہاں اعلان کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تنظیم کو کھڑا کیا خوابوں میں لوگوں نے کیا کیا دیکھا کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ جیش محمد میں شامل ہو جاؤ ہم پریشان تھے کہ مقبوضہ کشمیر کے مجاہدین تک اپنا پیغام کس طرح سے پہنچائیں تب ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ سب سے پہلے وہاں ایک نوجوان نے صرف اخبارات میں اور خبروں میں سن کے کہ جیش محمد آئی ہے اعلان کر دیا ہے پتا چلا کہ وہ یہیں کا رہنے والا نعیم شہید تھا اور اس نے اعلان کر کے کہا کہ میں اسی قافلے میں شامل ہوں پھر مجاہد دن جوک در جوک شامل ہوتے چلے گئے میری تمنا تھی کہ میں ایسے نوجوان سے گلے ملوں اس کے ساتھ بیٹھوں اس کی باتیں سنوں پھر میں مظفر آباد گیا وہاں ایک پہاڑی پہ چڑھ کے وائرلیس میں بات ہوئی نعیم شہید رحمت اللہ علیہ مجھ سے بات کر رہا تھا میری خوشی کا ٹھکانا نہیں تھا کہ میں ایک مرد سے بات کر رہا ہوں ایک جوان بیٹے سے بات کر رہا ہوں خوشی کا اظہار کر رہا تھا کہا کہ اب تو جہاد میں مزہ آ رہا ہے سکون مل رہا ہے ہمیں آپ نصیب نصیب ہو گئے ہیں آج رات میرے لیے عید کی رات ہے بار بار یہ جملہ دہراتا تھا کہتا تھا کہ اگلی عید تب ہوگی جب آپ میرے گھر چلے جائیں گے آج نعیم شہید پھر خوشی منا رہا ہوگا انشاءاللہ آج اللہ نے اسے دوسری عید نصیب کر دی آج میں بھی یہاں حاضر ہوا حضرت مولانا عبد الجبار صاحب جو ان کے خاص ساتھی تھے وہ بھی یہاں تشریف لائے اور بھی کئی مجاہدین یہاں آئے ہوئے ہیں محبت کا پیغام لے کے اور یہاں کے علاقے والوں کے لیے یہ پیغام لے کے آپ نے ہمیں ایک نعیم شہید دیا آپ نے اسلام کو نعیم شہید دیا ہمیں بہت سارے نعیم کی ضرورت ہے ابھی بہت سارے میدان باقی ہیں ابھی بہت ساری ماؤں کے سروں پہ ہم نے دوپٹے رکھنے ہیں امید ہے کہ ہمیں اس بستی سے اور بھی نعیم ملیں گے اور بھی اس کے جانشین ملیں دیں گے اللہ تعالیٰ اس پوری بستی پہ اور خصوصاً اس گھر پہ اپنی خصوصی رحمتیں فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ میرے پیارے بھائی نعیم شہید کی قربانی کو قبول فرما دیجیے اس کے خون کو مبارک بنا دیجیے جو درجات شہدا کے لیے آپ نے مقرر فرمائے ان میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات اس کو عطا فرما دیجیے یا اللہ اس کے خون کی برکت سے مسجد رفتار کو بابری مسجد کو آزادی عطا فرما دیجیے کشمیر کو آزاد فرما دیجیے یا اللہ ہمیں اس کے مشن کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے نعیم شہید کے والد محترم کی مغفرت فرما دیجیے ان کی والدہ کے درجات بلند فرما دیجیے ان کے بہنوں کو بھائیوں کو یا اللہ اپنی خصوصی نظر کرم عطا فرما دیجیے خصوصی نظر کرم عطا فرما دیجیے انہیں اپنے بھانجے ولید سے بڑی محبت کی یا اللہ اسے نعیم شہید کا جانشین بنا دیجیے اسی کے راستے پہ چلنے والا ہے عظیم مجاہد عظیم کمانڈر عظیم عالم بنا دیجیے لمبی زندگی دے کے یا اللہ اسے جہاد کا خوب کام لے لیجیے ان کے بھائیوں پر بھی فضل فرمائیے سب رشتے داروں پر بھی فضل فرمائیے ہم سب کو جہاد کی زندگی اور شہادت کی موت آتا فرمائیے اللہ تعالیٰ